موت آنے کی دعا و تمنا کرنا کیسا ہے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ذرا سی مصیبت آ پڑی یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ زندگی سے مایوس ہو گئے اور مصائب و عالام کا خندہ پشانی سے مقابلہ کرنے کی بجائے سراسر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کی تمنا اور دعا کرنے لگتے ہیں اور بے صبری اور بے ثباتی کے عالم میں یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اب موت دے دے اور اے مالک اس دنیا سے اٹھا لے وغیرہ وغیرہ اس طرح دعا کرنا سخت منع ہے حدیثوں میں اس کی ممانعت اتوارد ہے حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمن لا من ذر اصابہ تم سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے البتہ اگر کسی کو ایسی مخلق بیماری لاحق ہو گئی ہو یا کوئی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو کہ اس کا حل ہونا ناممکن ہو اور وہ نہایت مجبور ہو چکا ہو اور ایسی مجبوری کی حالت میں موت طلب کرنا ہے تو اس طرح طلب کرے جیسا کہ حدیث شریف میں تعلیم فرمایا گیا ہے یعنی موت طلب کرنے کی وہی دعا کرے جو حدیث میں وارد ہے حدیث شریف میں موت کی طلب کی دعا اس طرح وارد ہے اللہم احیینی ما کانت کانا تل لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی ترجمہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو حوالہ بخاری شریف مسلم شریف اس طرح دعا کرنے سے بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے تقدیر الہی پر کامل رضامندی کا اظہار کرتا ہے قارئین کرام کی ضیافت تباہ کی خاطر مزید احادیث پیش خدمت ہیں حضرت سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں زیادتی کرے اور اگر گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کی تمنا سے منع نہ فرماتے تو ہم تمنا کرتے دینہ طیبہ میں مرنے کی تمنا کرنا مستحب ہے افضل البلاد مدینہ طیبہ میں مرنے کی تمنا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے بہاری شریف میں ہے کہ ام المومنین خلیفہ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر ذکنی فی سبیلک کا وج الموتی فی بلادی رسولک اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما آپ کی ہمیشہ کی اس دعا پر آپ کی صاحبزادی المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کی کہ یہ کیسے ہوگا یعنی شہادت بھی ملے اور مدینہ طیبہ ہی میں موت آئے کیونکہ مدینہ طیبہ میں کسی سے جنگ ہونے کا امکان نہیں لہٰذا مدینہ میں موت آئے اور وہ بھی شہادت کی موت آئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تعجب عرض کیا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہی ہوگا چنانچہ آپ کی صدق دل سے نکلی ہوئی پرخلوص دعا کو رب تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس تیار مدینہ طیبہ میں ہی شہادت نصیب ہوئی امام عشق عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک پر شہر شفاعت نگر کی ہے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بہا ترجمہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرنا کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں مدینہ مدینہ طیبہ میں مرنا میسر ہو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دیار میں موت آنا بخشش کا پروانہ حاصل ہونا ہے جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن حضرت حسن رضا صاحب حسن بریلوی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پر جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو موت کے اسباب اور علامتیں موت کا اصلی سبب صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت انسان اور زی روح کے جسم سے روح قبض کر لیتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح قبض کر دی جاتی ہے تب اس کا جسم بے حصوں بے حرکت ہو کر مردہ ہو جاتا ہے اور عام اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر موت طاری ہو گئی یا وہ مر گیا یا اس کا انتقال ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن موت کے کچھ ظاہری اسباب ہیں مثلا کسی کا مخلق بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے کبھی ایسا سنا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز ٹرین موٹر یا کسی اور حادثے میں انتقال ہو گیا فلاں کو قتل کر دیا گیا حاجی صاحب کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا فلاں صاحب کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا آگ لگنے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے اتنے افراد ہلاک ہو گئے کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے اتنے لوگ غرق دریا ہو کر موت کی آغوش میں سو گئے وغیرہ وغیرہ حالانکہ ان ظاہری اسباب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان ظاہری اسباب کی بنا پر جسم سے روح نکل گئی لیکن عام لوگ اصل وجہ کی بجائے ان ظاہری اسباب کو ہی موت کا باعث کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حدیث ملوزی ابن ابی الدنیا اور ابو شیخ نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ملک الموت پہلے لوگوں کو بلا کسی درد یا مرض کے وفات دیتے تھے تو لوگ ان کو لانتیں بھیجتے اور گالیاں دیتے تھے چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض یعنی بیماریاں پیدا کر دیے اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کے باعث مر گیا ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا آج کل عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کا اس وجہ سے انتقال ہو گیا کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو حضرت ملک الموت نے روح قبض کر کے مار ڈالا یعنی حضرت ملک الموت کا اللہ کے حکم سے روح قبض کرنا انسان کی موت کا اصلی سبب ہے ان کو لوگ یاد تک نہیں کرتے بلکہ مختلف اسباب کو موت کا باعث قرار دیتے ہیں مذکورہ ظاہری اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کچھ علامتیں بھی نمودار ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے قرطبی نے کہا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں ملک الموت نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں مثلاً مرض بڑھاپا کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ اے شخص کیا یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس نہیں آتے رہے اب میں خود آتا ہوں کہ میرے بعد کوئی قاصد نہ آئے گا مدرجہ والا حدیث پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کی معنویت اور پند و نصیحت سے انسان اپنے کردار کو درست کر سکتا ہے مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک کا ہلکا سا جھٹکا آ گیا اور وقت پر صحیح معالجہ کرنے پر وہ بچ گیا تو اسے اس ہلکے سے جھٹکے سے بھاری نصیحت اخذ کر لینی چاہیے کہ اب مجھے عنقریب آنے والی موت کی نوٹس مل گئی ہے کسی بھی وقت اب دوسرا جھٹکا آ سکتا ہے لہذا اب مجھے سفر آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ اور استفغار کر کے کامل طور پر احکام شریعت کی پابندی میں لگ جانا چاہیے اور میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب اعظم جلا جلال و وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور خوشنودی میں بسر ہونا چاہیے آدمی کی عمر بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو گئی بال سیاہ سے سفید ہو گئے ہاتھ پاؤں میں کمزوری لاحق ہو گئی آنکھ کی بینائی کم ہو گئی جسم میں اب پہلی جیسی طاقت باقی نہ رہی ضعف اور ناتوانی اپنا اثر دکھا رہی ہے ایسے وقت میں آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب میں زندگی کی آخری منزل میں ہوں اب سنبھل جانا چاہیے اب دنیا کی تما کو دل سے نکال کر آخرت اور اقبا کی طرف لو لگانی چاہیے اس وقت کی زندگی کو غنیمت جان کر اب عبادت و ریاضت میں لگنا لگ جانا چاہیے میری بیماری میرا ضعف اور نکاہت یہ سب حضرت ملک الموت کے قاصد ہیں جبکہ حضرت ملک الموت کے یہ قاصد مجھے موت کی نوٹس دے چکے اب صرف ملک الموت کا آنا باقی ہے حضرت ملک الموت کے قاصدوں کی آمد سے مجھے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو کامل طور پر اسلامی زندگی کا نمونہ اپنا لینا چاہیے روایت ابن ابی شیبہ اون ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص موت کو صحیح طور پر جانتا ہے وہ آئندہ کل کو اپنی زندگی میں نہیں شمار کرتا کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو دن کے ابتدائی حصے میں زندہ ہوتے ہیں وہ دن کو پورا نہیں کر پاتے اور بہت سے کل کے امیدوار اپنی امید کو نہیں پہنچتے اگر تو موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتا تو تیری امید اور غرور مٹ جاتا تبرانی نے حضرت طارق مہاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے لیے موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ امام اجل حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس عنوان کے تعلق سے بزرگان دین کے کچھ اقوال زرعی نقل فرمائے ہیں جو ذیل میں مرکوم ہیں ابن ابی دنیا نے حضرت حسن سے روایت کی کہ جس نے موت کو بکثرت یاد کیا اس کی نگاہ میں دنیا ہی چھو جائے گی یعنی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی ابن ابی دنیا نے حضرت قطادہ سے روایت کی کہ جو موت کو یاد رکھے اس کے لیے خوشخبری ہے ابن ابی الدنیا نے حضرت مالک بن دینار سے روایت کی کہ موت کی یاد عمل کی زندگی کو کافی ہے ابن ابی دنیا نے حضرت صفیہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا موت کی یاد بکثرت کرو حضرت ابو الفضل عراقی فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو ان میں سے مر جائے گا موت اس کی نیند کو ختم کر دے گی حدیث شریف میں ہے کہ جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی